ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو دل چپتی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا واقعی یہ کھلا نقصان ہے اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ نفع یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے مفاد پرس لوگوں کا تذکرہ حرف کے معنی شک کے ایک طرف کے ہیں گویا وہ دین کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں فائدہ ہوا تو پھولے نہیں سماتے نقصان دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنما سے مروی ہے ہجرت کر کے مدینے پہنچتے تھے اب اگر بال بچے ہوئے جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتے ہیں یہ دین بڑا اچھا ہے اور اگر نہ ہوئے تو کہتے ہیں یہ دین نہایت برا ہے ابن ابی حاتم میں ہے آپ ہی سے مروی ہے کہ آراب یعنی دیہاتی لوگ رسول اللہ کے پاس آتے اسلام قبول کرتے واپس جا کر اگر اپنے ہاں بارش کا پانی پاتے جانوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے تو اطمینان سے کہتے بڑا اچھا دین ہے اور اگر اس کے خلاف دیکھتے تو جھٹ سے بگ دیتے کہ اس دین میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں اس پر یہ آیت اتری عوفی ابن عباس صدی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جو مدینے پہنچتے یہاں آ کر ان کے ہاں لڑکا ان کی اونٹنی کو بچہ آیا انہیں صحت ہوئی تو خوش ہو جاتے اور اس دین کی تعریفیں کرنے لگتے اور اگر کوئی بلا مصیبت آ گئی مدینے کی ہوا موافق نہ آئی گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی صدقے کا مال میسر نہ ہوا تو شیطانی وسوسے میں آ جاتے اور صاف کہہ دیتے کہ اس دین میں تو مشکل ہی مشکل ہے عبد الرحمن رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہ حالت منافقوں کی ہے دنیا اگر مل گئی تو دین سے خوش ہیں جہاں نہ ملی یا کوئی امتحان آ گیا فوراً پلہ جھاڑ لیا کرتے ہیں مرتد کافر ہو جاتے ہیں پورے بد نصیب ہیں دنیا و آخرت برباد کر لیتے ہیں اس سے زیادہ اور بربادی کیا ہوتی جن ٹھاکروں اور بتوں بزرگوں سے یہ مدد مانگتے ہیں جن سے فریاد کرتے ہیں جن کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں جن سے روزیاں مانگتے ہیں وہ تو محض عاجز ہیں نفع نقصان ان کے ہاتھ ہے ہی نہیں سب سے بڑی گمراہی یہی تو ہے دنیا میں بھی ان کی عبادت سے نقصان نفع سے پیشتر ہی ہو جاتا ہے اور آخرت میں ان سے جو نقصان پہنچے گا اس کا تو کہنا ہی کیا ہے یہ بتو ان کے نہایت برے ولی اور نہایت برے ساتھی ثابت ہوں گے یا یہ مطلب کہ ایسا کرنے والے خود بہت ہی بد اور بڑے ہی برے ہیں واللہ اعلم